اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرما رہے تھے ابو طلحہ مدینے میں کسی بھی سے سے سے زیادہ زیادہ مالدار تھے ان کے مال میں والا باغ انہیں سب پسند تھا جو مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا عمدہ پانی نوش فرماتے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تم نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ تم نیکی حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو مجھے اپنے اموال میں سب سے زیادہ بے رحا پسند ہے اور وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے مجھے اس کے اچھے بدلے اور مجھے اللہ کے ہاں ذخیرے کے طور پر محفوظ ہو جانے کی امید ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے جہاں چاہے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب یہ سود مند مال ہے یہ نفع بخش مال ہے جو تم نے اس کے بارے میں کہا میں نے سن لیا ہے اور میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے قرابت داروں کو دے دو تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پندرہ